حمد و ثنا تعریف و توصیف صرف اور صرف اس رب کے لیے ہے جس نے دنیا کو ایک تقدیر کے مطابق بنائی اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق یہ دنیا ختم ہو جائے گی جس نے تمام مخلوقات میں ہم لوگوں کو یعنی انسانوں کو پیدائش کے وقت ایک تقدیر دے کر بھیجا کہ یا تو ہم اچھائی کی راہ پر چلیں گے یا ہم برائی کی راہ پر گامزن ہوں گے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے برائی سے رکتا ہے کوئی برا کام کرتا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے پاس لکھا ہوا ہے اور اسی کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ایک مقرر مدت گزار کر ہم سب کو چلے جانا ہے ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اقرار کرنے کے لیے اختیار کرنے کے لیے ایک کلمہ پڑھا ہے کلمے کا مقصد اور مطلب کیا ہے ہم نے کہا کہ اے اللہ اب تیرے علاوہ یہ پیشانی اور کسی ڈر پر نہیں جھکے گی اب تیری جو بھی بات ہوگی جو کچھ تم نے بتایا ہے یا تو قرآن میں یا پھر نبی کی زبان میں ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے ہم نے تیرا کلمہ پڑھایا مرتے دم تک ہم اس کو مانیں گے نے مسلمان کہا اور مسلم وہ ہوتا ہے جو رب کی باتوں کو سن کر مانتا ہے اعتراض نہیں کرتا ہے لا اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی پوچھے ہم نے کلمہ یہ پڑھا تھا اور جب ہمیں دو قدم چلنا آ جاتا ہے ہمیں خوشبو اور بدبو میں فرق کرنا آتا ہے جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں تو ہم اس رب کو چیلنج کر دیتے ہیں جس نے ہمیں وجود بخش ہے ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کر رہا اور کرتا رہے گا اگر وہ ہاتھ اٹھا لے تو پھر ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں تمہید کی ضرورت مجھے سمجھ میں آئی اس لیے میں نے تمہید پیش کیا یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام جو کہ اس انسانیت کے لیے دنیا انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ سنو ہم اس دین کو غلبہ دیں گے گرچے کافر کو جتنا بھی غم ہو جتنی بھی پریشانیاں ہوں ہم نے رسولوں کو اس لیے دیکھا ہیرا الگ دین کلے تاکہ اس دین کو ہم پوری دنیا میں غالب کر دیں اللہ نے دین بھیجا تھا رسول کو نازل کیا تھا دین کو غلبہ دینے کے لیے یہ اللہ نے لکھ رکھا تھا اور اللہ کے لکھ دیتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نکلنا ہے سب کو اللہ کی نام ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے یہاں پر کہاں سوال گیا کہ اللہ نے جب لکھ دیا تھا تو پھر دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو کیوں بڑھایا تقدیر کے مطابق اللہ رب العالمین دین کو غالب کرتا لیکن نہیں اللہ رب العالمین نے کہا ان تم مؤمنین کہ تم کو غلبہ ہم دیں گے لیکن جب تم ایمان لاؤ گے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تب تم غلبہ پاؤ گے اللہ گھر میں بیٹھے رہنے سے ہمیں کچھ نہیں دے گا اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر بھی کچھ ہوتی ہے وہ بھی راستہ پار کرتے اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں ہم نے کہا کہ تم نے مان لیا کہ انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سب رب نے متعین کر دیا ہے پھر کس گاڑیوں کے خوف سے تم جان کے خوف سے دائیں بائیں دیکھتے تم جانتے ہو دن میں کہیں یہ بات ہے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے اختیار سے اس کو کر سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں ہماری فطرت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے میرا ٹاپک جنازے کے احکام و مسائل ہے میں نے تمیز اس لیے پیش کی کیونکہ اس بات کی اصل ضرورت تھی کہ چند ایک باتیں اس سلسلے میں تمیزی طور پہ بیان کی جائے اور انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی اور اچھے سے ہوگی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آخری دین بنایا اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا اب کوئی نئی بات اور نیا رسول نہیں آئے گا آخری ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل مکمل طریقے سے موجود ہو ہر فرد کا ہر جماعت کا ہر زمانے کا اور ہر وقت کا قیامت تک کے لیے آنے والے وقت اور آنے والے لوگوں کا حل موجود ہے آخری پیغام وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ایسا مکمل دین بنایا کہ اس پر عمل کرنے والے کو پھر کوئی نئی راہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو شخص اپنے دل میں اس بات کو بیٹھا لیتا ہے کہ ہم یا تو اللہ کو مانیں گے یا پھر اس کے نبی کو پھر اس کے بعد اس کو کسی ٹیچرے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہم نے مانا ہے کہ ہمیں پھر دنیا میں اچھے آواز کی بدولت اچھے انجام کو حاصل کرنے کے لیے کتاب سنت کے علاوہ کسی تیسری راہ کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری اور جب موت ہوئی تو موت کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے گا کہ ہماری جو آخرت کی طرف پیشوائی ہے وہ بھی ہماری کتاب و سنت کے مطابق یہ موت جس کے بارے میں رب نے کہا کہ سنو کل سن گاڑی الموت کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے موت اس کو آئے گی اور وہ آخرت میں جائے گی دنیا سے ختم ہو جائے گی پھر یا تو حساب و کتاب والے کا وجود ہوگا یا پھر وہ لوگ جن کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ان کا وجود ختم ہو جائے آئی متفوم الخالدون اے نبی سن لیجئے کیا اگر آپ کو ہم نے موت دے دی تو ان لوگوں کو ہمیشہ ادھر رہنا ہے موت جس کو سن کر ہم آج تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں آج نہیں ابھی بہت سارے کام باقی اس کے بعد آئے صحابت تمنا کرتے تھے کہ ہمیں موت آئے اللہ کی راہ میں آئے اور ایسے وقت میں آئے جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے اچھے امال کر لیں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا ہے اللہ کے رسول میں لما ہوں پاؤں میں ٹیڑا پن ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی کیا جنت میں میرا یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہو جائے گا کہا جنگ ہوئی ختم ہو گئی جنگ تلاش کیا گیا دیکھا وہ وہ صحابی شہدا میں پڑے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے ایک وہ تھے جو معذور ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی پیش کرتے تھے اور ایک ہم ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے اپنے گھر سے کھانے کے لیے ہر ایک وسیلہ دیا اپنی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے مال دیا جان دی وقت دیا لیکن ہم نے اس کو اللہ کی احتیاط کو درکنار اللہ کی معصیت میں استعمال کیا تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ جنت صحابہ والی چاہیے تو پھر عمل ان کے جیسا ہونا چاہیے میرے بھائیوں ایک آدمی جب مرض موت میں ہوتا ہے اب وقت ہوتا ہے کہ دنیا سے چلاؤ کا عالم ہے ایسے وقت میں اس کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نیک لوگ بیٹھے ہوں اور اسے بھلائی کی تنقید کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتی وہ ممتا تم لا اللہ کہ سنو اپنے ان لوگوں کو جن کے پاس موت کا وقت آ گیا ہے جن کو تم مرد موت میں پاؤ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو کہو کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے کیوں اس لیے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا چاہے اس سے پہلے اس کو جتنا بھی عذاب دے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کو اللہ رب العالمین اس سے پہلے جتنی بھی سزائیں دے اور تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے بعض لوگ ہمارے یہاں غلط فہمی کے شکار ہے کہتے ہیں کہ زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کو نہیں کہا یا زور سے پڑھنے کو نہیں کہا تلقین کو نہیں کہا تلقین کو کہا تلقین کہتے ہیں اس کو بولنا کہ کہو تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جب کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جن کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے ہم ان کو تلقین کریں کہیں کہ سنیے آخری وقت ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے ورد کیجئے معنی کو سمجھیے اگر پہلے شرک کرتے تھے تو توبہ کیجئے تاکہ خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کو کہلوانے کی ترقیم کیوں کی کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے میری عبادت اور ابن عباس رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ قرآن میں جب لفظ عبادت آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی توحید مراد دے رہا ہے جب کبھی عبادت کا لفظ آئے تو وہ توحید کے معنی میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی توحید اسی لیے ہماری موت بھی ہونی چاہیے تو رب کی توحید پر ہونی چاہیے اور پھر نجات کے لیے جو تین سوال پوچھے جائیں گے نماز کے متعلق نہیں چوری کرتے تھے یعنی اس کے متعلق نہیں شراب تو نہیں پیتے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا توحید کے متعلق سوال ہوگا رب کس کو مانتے تھے نبی کون تھے تمہارے اور دین کس دین پہ عمل کرتے تھے بعض لوگوں نے توحید کی توہین کی تو کہا کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ معاشرے میں چوری کیوں ہوتی ہے زناکاری کیوں ہوتی ہے لوگ اللہ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے ہم نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مقصد نہیں بتایا کہ تم رب کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دو ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف رب کی توحید ہے اور اس کے علاوہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں اس توحید کی تکمیل کا ذریعہ ہے سب تو مردے کو جو شخص موت کے قریب ہو اس شخص کو تلقین کریں گے لا الہ الا اللہ کی دوسری بات جو وہاں پر حاضر ہیں ان کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہاں پر اس کے سلسلے میں صرف اچھی بات کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا حبر تم کہ جب تم میں سے کوئی یا بعض روایت میں ادا حبر تم دونوں لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو سوائے اچھی بات کے اور کچھ نہ کہیں بنا یہ علامات فرشتے تمہاری ہر کہنے والی بات پہ آمین کہہ دیتے ہیں اس وقت اس کے لیے اچھی بات کہنی چاہیے غلط باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے اور ہم میں سے جو کوئی بھی حاضر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ خود بھی اس بات کو لازم پکڑے اور جو شخص وہاں پر موجود ہے ان کو بھی یہ تنبیہ کرے اس حدیث کو نقل کیا امام مسلم رحیم اللہ نے صحیح اپنی صحیح میں ایک شخص کے اوپر یہ واجب ہے اگر وہ موت کے بیماری میں ہے مرض موت میں ہے تکلیف ہوتی ہے اور سخت قسم کی تکلیف تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کریں کیونکہ تکلیف یہ انبیاء کو آیا کرتی تھی اور اگر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو الحمدللہ اگر آپ مومن ہے تو اور اگر کافر ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی آزاد دے گا اور آخرت میں اسے بڑھا کر دے گا اب ایک شخص اگر یا تو اللہ کے حکم سے شفا پا جاتا ہے یا پھر اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کی اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے اس کو پورا کر کے چلا جاتا ہے جب روح نکل جائے ایک آدمی ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو وہاں پر حاضر ہے ان لوگوں کے اوپر کیا لازم آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابو سلم عنہ کی وفات ہو گئی تھی آپ نے دیکھا آئے تو آنکھیں کھلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو کبھی عمل بکا نگاہیں اس کو دیکھتی رہتی ہے پیچھا کرتی ہے جو وہاں پر موجود ہے ان کے لیے واجب ہے کہ اس کی آنکھ بند کر دے اس کے بعد پورے بدن کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سج جیا بن ہبا ایک ہبارا نام کی ایک چادر آتی ہے چادر کی ایک قسم ہے وہاں کپڑے کی ایک قسم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر سے ڈھانپ دیا گیا سب سے پہلے آنکھ بند کر دینی ہے پھر ایک چادر لانا ہے ڈھانپ دینا اور یہ چیز اس کو امام بخاری امام مسلم اللہ نے نقل کیا ہے یہ کام کہ اس کو مکمل طریقے سے ڈھانپ دیں گے یہ صرف اور صرف اس کے حق میں ہوگا جو محرم نہیں ہو یعنی جو حج میں نہیں گیا جو شخص حج میں نکلا ہوا ہے احرام باندھ چکا ہے یعنی پڑ چکا ہے تلبیہ اب اس شخص کو ہم سر نہیں ڈھانپیں گے چھوڑ دیں گے نہیں اس کا چہرہ ڈھانپیں گے بس اس کو یہاں تک ڈھانپیں گے جو حالت احرام میں ہو پیروں کے ساتھ جو سوال ہو بعد میں کیجیے گا نبی اکرم صلی اللہ ان شاء اللہ بات آئے گی ابھی آگے سوائے حالت احرام کے شخص کے کہ اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھاپیں گے چوتھی چیز کہ جلدی کریں گے اس کی تسفین میں تجویز میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ اور عربی میں جنازہ کو جنازہ بھی کہا جاتا ہے تو دونوں پڑھا جاتا ہے کہا کہ جنازہ کو جلدی کرو کیوں فعم کا اگر بہتر ہوگی نیک ہوگی فخر ان تو ایک بہتر چیز ہوگی جس کو تم آگے بڑھا دو اس کا معاملہ اچھا ہوگا اور اگر شر ہوگی بری ہوگی تو فصل ان کا بہن انداب ایک برائی ہوگی ایک خرابی ہوگی ایک شر ہے جس کو تم اپنے کندھے سے ہٹا رہے ہو تو تجویز و تقریر میں بعض لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں جائز نہیں ہے واجب ہے کہ آپ تجویز تقسیم میں جلدی کریں اور اس کے بعد اس کو جلدی لے کر نکلیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ چار چیزیں ہیں جو مختصر طور پر موت کے بعد حاضرین کے اوپر واجب ہوتی ہے اب حاضرین میں جو موجود ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں ان میں سے کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم شکل دیکھیں چہرہ دے کے دوبارہ کوئی آئے ہوتے ہیں باہر سے کہتے ہیں ہم کو شکل دکھا دو جائے جائے تھوڑا سا کپڑا ہٹائے اور اس کی شکل دکھا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے درمیان بوسا لیا تھا یعنی یہاں پر پیشانی پر تو میت کا چہرہ دے سکتے ہیں اور اگر قریبی ہے یا پھر کوئی بڑا عالم ہے یا پھر اگر ایسا کوئی ہے کوئی بوسا لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے اسی طرح میت کے اوپر تین دن سے زیادہ کوئی رو نہیں سکتا ہے انشان کا بات آئے گی ایک چیز ہوتی ہے رونا اور ایک چیز ہوتی ہے نوحہ کرنا دونوں الگ الگ چیزیں فرق سمجھنا ہے رونا جائز ہے تین دن تک بس اس کے بعد جائز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اوقات کے بعد تین دن تک دی تھی کے رونے دو تین دن کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روئے اب ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ عورت جب اس کا شوہر مر جائے تو وہ کیا کرے رونا ایک الگ چیز ہے اور رونے میں ایک چیز میں نے بتائی لوہا کرنا اور عورت جو کرتی ہے اپنے شوہر پہ چار مہینہ دس دن وہ رونا نہیں ہے وہ سوگ منانا ہے اب دونوں میں فرق ہے رونے میں اور شوق منانے میں شوق منانا کہتے ہیں زیب و زینت کو چھوڑنا بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا یہ شوق منانا ہوا اور رونا آنسو بہانا تو رونا تین دن تک ہے اور شوق منانا عورت کے لیے چار مہینہ دس دن تک ہے اپنے شوہر کی وفات پہ اور شوق منانا عورت کے علاوہ کسی اور کے لیے تین دن تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ بات آئے گی میت ان کے کچھ کراوت مند بھی ہوتے ہیں رشتے دار بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے اب جب کسی کا بھی کوئی قریبی چھن جاتا ہے افسوس کی بات ہے تکلیف کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے دیکھا ہو رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے گئے تو کہا جاؤ تم لوگ تم کو آتا تب تم کو سمجھ میں آتا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہے تب پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد صدمت اولا کہ جب مصیبت آئے اس وقت صبر کرنا وہی اصل ہے صبر مصیبت کو سن کر کیا جاتا ہے یہ نہیں مصیبت کو آئے وہ بہت دن ہو گئے اس کے بعد ہم کہہ رہے کہ آپ ہم صبر کر لیتے صبر شروع میں سنا ہم نے ہم نے صبر کیا اللہ کی یہ تقدیر سے ہم راضی ہیں اعتراض نہیں کیا کہ اللہ نے اتنا ہی دن کیوں رکھا قیامت تک کے لیے اللہ رکھتا بعض لوگ جو تقدیر پہ اعتراض کرتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ دنوں بعد دوسری چیز انا و راج روم پڑھنا تیسری چیز جیسا کہ میں نے کہا کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں بنا سکتے ہیں تین دن جائز سوگ بنا سکتے اس سے زیادہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی پر سوگ منائے تین دن سے زیادہ سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر پر تین دن سے زیادہ سوگ منا سکتی ہے وہ چار مہینہ دس دن کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے میں ان میں سے کا دو چیزیں بیان کروں گا نمبر ایک نوحہ کرنا اور نوحہ کہتے ہیں کہ کسی کی صفت کو بیان کر کے رونا جائز نہیں ہے حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلتا میں ہوا بھی گما چیزیں لوگ کرتے ہیں وہ کفر کی علامت ہے کفر جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کیا ہے ان میں سے ایک کہہ کے اپنے میت پہ نوح کرنا تو نوحا کرنا جاہلیت کا امر ہے جاہلیت کا معاملہ جائز نہیں حرام ہے اسی طرح مائک سے یا پھر اوپر چڑھ کے یا پھر باہر مائک لے کر اعلان کرنا کہ فنا کی موت ہو گئی ہے آپ لوگ جنازے میں حاضر ہو حرام ہے دلیل حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہے کہ جب ان کے کسی قریب شخص کی موت ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ کسی کو خبر مت دو اعلان مت کرو اعلان سے بچو کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں نہیں کرنا ہے اعلان نہیں کرنا ہے تو اعلان حرام ہے اور اخبار جائز ہے اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا ہمارے پاس آج کے زمانے میں خبر دینے کے لیے موبائل ہے ہم نے اس کے ذریعے خبر دے دی لیکن اب مسجد کا مائک پوچھا کر کے کھول کر کے اس میں اعلان کر رہے جائز نہیں حرام ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بدت میں شمار کیا اور حرام میں شمار کیا میت جب مر جاتا ہے تو اس کی اچھائی کے لیے بہت ساری علامات ہیں میں ان میں سے صرف ایک کو بیان کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے صحیح بخاری کی حدیث ایک جنازہ گزرا فاطنا علی منا لوگوں نے اس پر تعریف کی اور بات روایت میں زیادہ ہے لوگوں نے کہا کہ بہتر آدمی تھا اچھا تھا ایسا تھا ویسا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی پھر یا گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت وجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان ہو میں اپنے ماں باپ کو آپ کے لیے قربان کر دوں دو جگہ کا گزرا لوگوں نے ایک اچھی تعریف کی آپ نے تب بھی کہا واجب اور لوگوں نے برائی بیان کی تب بھی کہا واجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میت کوئی مرتا ہے تو فرشتے اس کی اگر اچھا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے انسانوں کی زبان سے زمین میں بولتے ہیں تو جو پہلا گزرا تھا جس پر لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جو دوسرا گزرا جس کی لوگوں نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو آپ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی رحم اللہ نے حدیث کو صحیح کے درجے میں رکھا ہے کہا کہ کوئی بھی مسلمان جو مرتا ہے اگر اس امت کے چار لوگ اس کے اچھے کی گواہی دے دے اللہ رب العالمین اس کی مفید کر دے گا وہ جنت میں پھر جائے گا لوگوں نے کہا اللہ کا رسول تین لوگ کافی کچھ نے کہا دو کہا دو صحابہ نے کہا ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا اگر دو شخص بھی کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دے دے اللہ سے امید ہے کہ وہ اچھا ہے تو یہ میت کے اچھے ہونے کی دلیل ہے اب آئیے ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے موت ہو جاتی ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے بعد خبر دینے کے بعد اور میں نے فرق بیان کیا خبر میں اور اعلان میں اعلان الگ چیز ہے خبر الگ چیز ہے تو جب لوگوں کو خبر دے دی گئی اور فوراً ساتھ ساتھ تجیز و تقسیم کا معاملہ کرنا سب سے پہلے ایسے شخص کے لیے کفن تیار کرنا کفن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کفن کون سا ہے سفید کپڑا جو تم اپنے زندوں کو بھی پہناؤ مردوں کو بھی پہناؤ سب سے بہترین چیز وہ ہے ہم اس کا انتظام کریں گے میں اس سے پہلے انشاءاللہ غسل سے متعلق چند باتیں بیان کروں گا پھر اس کے بعد کفن دفن کی بات بتاؤں گا غسل سے متعلق سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میت کو غسل دینا واجب ہے نہیں اگر دیا جائے گا تو گناہ ہوگا اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اس کو غسل نہیں دیتا بغیر غسل کے اس کو دفن کر دیا گیا تمام کو گنا ہوگا واجب کفائی ہے اگر کسی نے غسل دے دیا ہے جماعت نے یا چند یا کسی نے بھی مل کے کافی ہو گیا گنا ختم ہے سب سے سب سے پہلا کام جو لازمی طور پر ہم پر آئے گا یا ایک مسلمان پر آئے گا کہ اس کو غسل دے غسل دینے کے سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں نمبر ایک ایسے شخص کے لیے اگر کپڑا پہنے ہوا ہے تو ہم کوئی دوسری چیز لپیٹ کر اس کے اوپر پھر اس کا کپڑا اتارے تاکہ اس کا سطر نہ کھلے کیوں کیونکہ کسی بھی روح کا یعنی انسانوں میں سے کسی کا بھی سطر دیکھنا چاہے وہ زندہ ہو مردہ ہو حرام ہے جائز نہیں ہے تو احتیاط برتیں گے اگر کوئی غسل دے رہا ہے تو یہ احتیاط برتے کہ غسل دیتے وقت اس کا سطر نہ کھلے اور احتیاط اپنے ہاتھوں میں کپڑا بھی باندھ لیں تاکہ ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو اس کے ہاتھ سے اب آئیے ایسے شخص کے بدن میں کپڑا لپیٹنے کے بعد اور کپڑا اس کا اتارنے کے بعد ہاتھ میں کپڑا پہنیں گے پھر ایک کپڑا لیں گے چھوٹا سا پانی میں بھگا دیں گے ناک کو کان کے اوپر جو گندگیاں لگی ہوئی ہیں اس کو ان سب چیزوں کو صاف کریں گے پیٹ میں دیکھیں گے اگر کچھ گندگی ہے تو اس کو نکالیں گے اور یاد رکھے گندگی اگر نکلے گی تو اس کے نکالنے کے لیے ہم اس کا سطر نہیں کھولیں گے حرام ہے اس کا سطر کھولنا بغیر سطر کھولے ہوئے اس کی گندگی کو ہم ظاہر کریں گے اگر پیٹ سے کچھ نکلتا ہے تو تیسری چیز کہ میت کو غسل دیتے وقت سب سے پہلے یہ دھیان رکھیں گے کہ اس کے دائیں سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس کا سر جو ہے چہرہ دایا ہاتھ بایا ہاتھ دایا پاؤ بایا پاؤ پھر دائیں طرف کو دھوئے پھر بائیں طرف کو دھوئے شروع کرنا ہے تو جیسے آزائے اردو کو ہم شروع کرتے ہیں ویسے ہی شروع کریں گے آزائے اردو میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جوڑا جوڑا ہمارے آگا ہے ان کو ہم کیسے ہیں پہلے دائیں کو پھر بائیں کو تو سر سے شروع کریں گے پاؤں تک جائیں گے پہلے دائیں کو اور پھر بائیں کو پانی بنانے کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ ادب کی کوئی قید نہیں ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو جتنا رکھے بہتر ہے جب تک کہ اس کی گندگی مکمل طور سے ختم نہیں ہو جاتی ہے مکمل طور سے گندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اٹھ جائیں گے دوسری بات غسل دینے میں یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم جتنی بار بھی اس کو پانی بہائیں گے ادب جو ہونا چاہیے پانی بہانے کا وہ وطر ہونا چاہیے بے جوڑ ہونا چاہیے تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح سے انشاءاللہ دلیل ایک پوری حدیث ہے اس کو آپ کو پڑھ کے سنائی جائے گی اس کے بعد اب ایک پانی لائیں گے جب دھل دیا پورا غسل دے دیا یا پھر اس سے پہلے غسل اگر کروائیں گے تو پانی میں ہم کافور ملا دیں یا پھر یہاں اس کو کہا جاتا ہے بیری کا پتا اس کو لا کے ہم پانی میں ملا دیں جس کے ذریعے صفائی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو ملا کے اس کو نہلائیں تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے صابن وغیرہ سے نہا دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے مقصد ہے کہ صفائی ہونی چاہیے صفائی جس چیز کے ذریعے ممکن ہے اس کے ذریعے کر دیجیے اور بہتر ہے کہ آخری مرتبہ جو غسل دے اس میں کافور ملا دے تاکہ تہارت میں اور نظافت میں اعلیٰ پیمانے کا ایک ندافت ہو اعلیٰ پیمانے کی تہارت ہو کافور ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو اگر اس کو ملا کر کسی کو نہلائیں گے تو جسم خوشبو کرے گا بدن خوشبو کرے گا تو اگر کوئی شخص نہلا رہا ہے اس نے بیری کے پتے کو ملا کر نہلا دیا ہے اس کے باوجود بھی آخر میں کافر ملا دے تاکہ بدن خوشبو کرے اگر اس کے پاس کوئی بال ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے نہیں کاٹیں گے نہیں باندھیں گے اس کے بعد اگر میں عورت ہے تو غسل دیتے وقت اس کی چوٹی کو کھول دیں گے مرد ہے تو اس کی چوٹی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے عورت ہے تو اس کی چوٹی کو کھول دیا اچھے سے غسل دے دیا اس کے بعد مکمل طریقے سے غسل دینے کے بعد اس میں بھی خیال رکھیں گے اس کا سطر نہیں کھلے مکمل طریقے سے غسل دینے کے بعد اس کی چوٹی کو بال کو تین چوٹی میں تقسیم کریں گے اور تینوں کو پیچھے ڈال دیں گے تین حصے میں تقسیم کر کے عورت کے بال کو پیچھے ڈال دیں گے اور فطرتن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عورت کو غسل مرد نہیں دے گا تو اگر عورت ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے بال کو تین حصے میں تقسیم کر کے اور پیچھے ڈال دینا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی جسم کوئی باڈی لائی جاتی ہے ہمارے پاس ہم اس کو غسل نہیں دے پائیں گے جلی ہوئی ہے یا بدبودار دار بہت دنوں سے کہیں پر تھی اب اگر اس کو چھوئیں گے ختم ہو جائے گا تو اگر اس کے پورے جسم پر کر سکتے ہیں تو کر دیں گے اور اگر نہیں تو جہاں کہیں ممکن ہو گئے ہم تیمم کر سکیں اس کو وہاں کر دیں گے بقیہ کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جس طرح پانی تہارت ہے اسی طرح تیمم بھی تہارت ہے اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ جو حصہ اس کا قابل استطاعت کو تیمنگ کرنے کے وہاں پر تیمن کریں گے بقیہ کو چھوڑ دیں گے وہ ایک قاعدہ ہے قاعدہ فکری قاعدہ ہے کہ المیسور لائق قطب المعصور کہ جو چیز کرنا ممکن ہو اس کو اس چیز کی وجہ سے جس کو کرنا ممکن نہیں ہے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہم کو زخم ہوا یہاں پر ڈاکٹر نے پٹی لگا دی کہا یہاں پر پانی نہیں جانا چاہیے اب وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے وضو کیا جب یہاں پر آئے تو اب ہم کیا کریں گے پورا تو دھل نہیں سکتے اور شریعت میں کہ دھلنا یہاں تک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ جہاں تک ہم دھل سکتے ہیں وہاں تک دھلیں گے جہاں پر نہیں دھل سکتے وہاں پر مسا کر لیں گے تو جس کو کرنا ممکن ہے اس کو کریں گے جس کو کرنا ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس پر جو ممکن ہے وہی کریں گے مسا ممکن ہے تو مسا کریں گے نہیں ممکن ہے مسا بھی تو چھوڑ دیں گے الحمدللہ اللہ نے شریعت کو آسان بنایا میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث بیان کی جائے گی اس سلسلے میں جو ان تمام چیزوں کی دلیل ہوگی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں کو کہا کہ اغسل نہا سلاسن جو عورتیں ان کو غسل دے رہی تھی کہا تین مرتبہ اس کو دھلنا یا نہانا یا غسل دینا او خمسن او سبعہ یا پانچ یا پھر سات اور زیادہ جتنا چاہو تم ان انعیت الگ اگر تم کو ایسا لگے کہ اور زیادہ اس کو غسل دینا چاہیے تو اور زیادہ دینا تو عدد کی کوئی قید نہیں ہے تو عورتوں نے پوچھا صحابیات نے قالت و کیا بے دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے جوڑ کرنا یا تو سات یا پھر نو اس طرح سے پھر کا آواز اللہ پھر آخرت کافور اور اسے امن کافور آخر میں کیا کرنا کہ کافور ملا دینا یا پھر جو بھی کافور تھوڑا سا مل جائے تو ملا دینا اور پھر اس کو رسول دینا جب پانی ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا بتانا کہ اب ہم لوگ اس کو غسل دے چکے کہا کہ ہم لوگ پانی ہو کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو تین چوٹی بناؤ اور تینوں کو اس کے پیچھے ڈال دو کہا ہم نے ایسا کیا تین چوٹی بنا کر اور پیچھے ڈال دی آفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس کو غسل دینا شروع کرنا تو دائیں سے شروع کرنا اور دایا کون سا جس طرح تم وضو میں دائیں سے شروع کرتے ہو اس حدیث کو امام بخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حدیث میں بعض الفاظ زیادہ ہیں اللہ البانی رحمہ اللہ نے اس زیادتی کو کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے اور صحیح کیا ہے اب اس کے بعد ایک آدمی کو جب غسل دے دیا جاتا ہے تقسیم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے ہم اس کی تقسیم کیسے کریں گے سب سے پہلے تقسیم کے لیے ہم یہ سمجھے کہ میت کو تین کپڑوں میں کفن دینا ہے اور لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اظہار ہونا چاہیے نیچے پہناؤ ایک اوپر ڈاکو اور ایسا کرو ویسا کرو نہیں تین کپڑا جیسے لفاف ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے لمبا لمبی سی چادر ہوگی تین ایک کو دوسرے کو اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد مردے کو اس میں لپیٹ دیں گے کفن پہنانے کا یہی طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تو پہلی چیز کہ ہم جو اس کو کفن دیں گے اس میں یہ بات لازمی طور پہ یاد رکھنی ہے کہ تین کپڑے کو ایک ساتھ رکھیں گے اور تین سے زیادہ نہیں کرنا ہے اور اس میں صرف لپیٹ دیں گے اور اگر کوئی رسی ہے تو اس سے باندھ دیں گے تاکہ کھلنے کا خدشہ نہ ہو باندھنا جو ہوگا وہ دو طرف سے ہوگا ایک سر کے اوپر سے یہاں پر سے اور ایک پاؤں کے پاس سے کفن میں کوئی خوشبو وغیرہ لگا دیں گے جو بھی ہمارے پاس میسر ہو عرب میں کفن میں تبخیر کیا جاتا ہے تبخیر کس خوشبو کو کہتے ہیں ایک دھواں ٹائپ کا ہوتا ہے ایک خوشبو ہوتی ہے اس سے دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں بہت خوشبودار ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کپڑا لے کے اور کپڑے کے اندر اس دھواں کو رکھتے ہیں تو کپڑا خوشبو خوشبو کرتا ہے تو تبخیر کا اصل معنی یہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم کو یہ میسر نہیں ہے تو جو بھی خوشبو میسر ہے ہم اس کو لگا دیں آگے بڑھیے بعض لوگوں نے کہا کہ عورت کو جو کفن دیا جائے گا پانچ کپڑوں میں پانچ کپڑوں کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے علامہ انوائی نے مولانا اس حدیث کو من کر کہا ہے عورت کو پانچ کپڑے میں نہیں تین کپڑے میں کفن دیا جائے گا یہی سنت ہے اور یہی چیز ثابت ہے اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفن بھی دلوایا ہے تو تین کپڑے میں خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن دفن ہوا ہے تو تین کپڑے میں اس کے بعد کفن کا معاملہ ختم کرنے کے بعد اب میت کو اٹھا کر لے جانے کا معاملہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس وزا کا ممین ہاں اتباع الجنائز ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے پانچ قسم کا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے تو جنازے کے پیچھے جانا یا اس کو لے کر جانا یہ واجب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کاندھا دیں لیکن اس کے پیچھے جانا اس کی اتباع کرنا یہ واجب ہے حق ہے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح صحیح میں نقل کیا نمبر دو عورت جنازے کے پیچھے نہیں جائے گی حضرت رضی اللہ عنہ کہتی ہے کنہ انہا ان اتباع جنائز ہمیں جنازے کی اتباع سے منع کیا جاتا تھا بعض روایت میں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا ولم یا عظیم علینا سختی نہیں کی یعنی عورت کا جنازے کے پیچھے چلنا مکلو ہے حرام نہیں ہے منع کیا جائے گا کہ مت جاؤ تو عورتیں جنازے کی اتباع نہیں کریں گی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ البائی رحم اللہ نے حدیث کو حسن کہا ہے سند ضعیف ہے لیکن کئی ایک ترک سے آتے تو حسن ہو گئی کا ناتھ اتبا او اول جنا ولا والا کہ جب جنازہ لے کر جائے تو آوازیں نہ اونچی کرے اور نہ ہی وہاں پر کوئی آگ واگ روشن کرے یا کوئی آگ لے کر جائے اسی میں سے آج کل ایک بدت نکلی ہوئی ہے کہ جب جنازہ لے کر جاتے ہیں تو لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اور کوئی دوسری چیز پڑھتے رہتے ہیں بدت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے ایسا ثابت نہیں ہے حالانکہ وہ دین کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے تھے لیکن انہوں نے جنازے کے پیچھے چلتے وقت ایسا نہیں کہا ہم بھی رک جائیں گے ایسا نہیں کہیں گے اسی طرح جنازے کو لے جانے میں ہم جلدی کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے مسلم امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے کا اصل رو بل جنازہ جنازے کو لے کر جلدی سے جاؤ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے جنازے کو لے کر جاتے تھے جیسے رمل کر رہے اور تھوڑا تھوڑا دور ہے اور آج کل جو لوگ رک رک کے چلتے ہیں یا پھر آرام آرام سے چلتے ہیں ایک ہے دوسرا آیا وہ کانڈا دینے کے لیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا تیسرا تھوڑا رک گیا چوتھا جائز نہیں ہے اگر جنازے کو استطاعت ہے کمزور نہیں ہے آدمی جلدی لے کر جائیں گے گرنے کا خدشہ نہیں ہے تو اور یہ کام واجب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچ آرڈر دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آڈر آتا ہے تو مطلب وہ رجوع پر دلال کرتا ہے واجب ہے آپ جنازے کو لے کر جلدی تیزی سے جائیں اسی طرح جائز ہے کسی شخص کے لیے اگر پیدل ہے تو دائیں بائیں آگے اور پیچھے جنازے کے چل سکتا ہے ایک شخص کے ساتھ کے قریب رہے بہت زیادہ آگے نہ چلے کس کے لیے جو پیدل جا رہا ہے اس کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں قریب رہے جائے نہ جانا اور اگر سوار ہے تو صرف پیچھے رہے گا آگے نہیں جائے گا دائیں بائیں بھی نہیں ہوگا دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث ہے اللہ کی خلف جنازہ جو سوار ہے جنازے کے پیچھے چلے گا وہ امن ناسن ہر امین ہاں جہاں چاہے وہاں سے چلے ان شمالیا دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے یا پیچھے سے لیکن قریب امینا اس کے قریب رہے جنازے کے تو بعض لوگ آج کل کے وقت میں خاص کر بائک ہوتی ہے پہلے نکل جاتے ہیں آپ کچھ تو ایسے بھی ہوتے فون کر رہے تھے جلدی سے آؤ جائز نہیں ہے آپ کو پہلے جانا گاڑی سے جانا ہے پیچھے آئیے ہم سنت کی اتباع کرنے والے ہم آگے رہیں گے اور سنت کی ابتدا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ افضل ہے ایک چیز جائز ہوتی ہے ایک چیز افضل ہوتی ہے جائز ہے کہ جائے لیکن افضل یہ ہے کہ پیدل جائے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر نہیں گئے آپ بات روایت میں علامہ علیہ رحم اللہ نے اس کو بھی صحیح کہا ہے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے وقت سواری لائی گئی آپ نہیں سوار ہوا واپسی میں دی گئی سوار ہو گئے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت لائے تھے کیوں نہیں سوار ہوئے تھے کہاں فرشتے حاضر ہوئے تھے جنازے میں وہ پیدل کے ہم کیسے سوار ہو گئے تو فرشتوں کا احترام کیجیے اور پیدل جائیے جنازہ جب گزرتا ہے تو ہم میں سے یا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے سے نہیں معلوم ہوتا ہے دیکھتے ہیں جنازہ جا رہا ہے تو کیا جنازہ جب جائے تو اس کے لیے کھڑا ہوا جائے یہ ایک مسالہ دوسرا جنازہ جب قبرستان میں پہنچ جائے تو کیا اس کے لیے اس وقت تک کھڑے رہنا ہوگا جب تک کہ وہ رکھا نہ جائے صحابہ کہتے سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے پھر بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے اس حدیث امام مسلم رحم اللہ نے عقل کیا یعنی جنازہ گزرتے وقت کھڑے ہونا یہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور بیٹھنا بیٹھنے کا عمل ہو گیا تو اب جنازہ اگر گزرے تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہونا دوسرا کہ قبرستان میں جب جنازہ جائے تو کیا اس کے رکھنے سے پہلے ہم بیٹھ سکتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ نہیں بیٹھنا چاہیے آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ قبرستان میں آتا تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ وہ رکھ دیا جاتا وہ کام اللہ سما جب لوگوں نے ایسا دیکھا تو وہ بھی کھڑے رہتے وہ امرود پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ اس حدیث کو امام بحیتی نے نقل کیا ہے علامہ البائی اللہ نے صحیح کے درجے میں رکھا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے انہوں نے بھی ایک قبرستان میں جب لوگ کو کھڑا دیکھا تو کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کام آتا ہے کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد بیٹھنے لگے تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ جنازہ رکھا جائے نہیں رکھا جائے اگر ہم جاتے ہیں قبرستان میں تو بیٹھ سکتے ہیں کوئی عادت نہیں ہے اب ایک پوائنٹ چھوٹ گیا تھا غسل دینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل میتن فلی اور فلی اب قسم ابو داؤت کے حدیث ہے البانی رحم اللہ نے صحیح کہا کہ جو کسی میت کو غسل دے وہ چاہیے کہ غسل کرے مستحد ہے ثواب کا کام ہے بہتر ہے غسل کر لیں نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا اسی طرح جس نے اٹھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن فلی جس نے اس کو اٹھایا چاہیے کہ وضو کرے مستحد ہے بہتر ہے نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا اب جب ہم نے جنازے کو وہاں پہنچا دیا اب بات آئی نماز پڑھنے کی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے باہر یا اسی جگہ ایک جگہ پر جگہ بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الگ سے جگہ ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یا عید وغیرہ پڑھنے کے لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے تو مسجد میں پڑھتے جہاں کہیں بھی ہم جنازہ کو لے کر جائیں جنازے کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض کے اگر سبھی نے نہیں پڑھا کسی بھی ایک بھی مسلمان نے نہیں پڑھی نماز جنازہ بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا گنا ہوگا واجب ہے فرض ہے نماز جنازہ پڑھی جائے اور یہ فرض اس کو فرض کفایا کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو پکیا کی جانب سے گناہ ختم ہو گیا بکرے کی جانب سے بھی ادا ہو گیا نمبر دو میں نے کہا کہ نماز کا پڑھنا واجب اور فرض ہے یعنی فرض کفایا ہے لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر نماز نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے ان میں سے وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہو اور دوسرے شہید ہیں دلیل کیا ہے عنہ کہتی ہے کہ ماں ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وہ سمانیت عشرہ شہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور فرق ابراہیم رضی اللہ عنہ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اٹھارہ مہینے کے مسلی آ رہی آپ نے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی اگر بچے کے اوپر پڑھنا واجب ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے اسی طرح شہید اور شہید کے بارے میں معروف ہے بہت ساری عادیت ہے لیکن سوال ہے کیا بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ بچے کے اوپر جو بالغ نہیں ہوا ہے نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہے نہ یہ کہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب اس سے اعلیٰ درجہ ہے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے وسیق تو علیہ وہ بچہ جو گر جائے مردہ پیدا ہو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصار انصار میں میں سے ایک بچہ کو لایا گیا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی یہ صحیح مسلم اور نسائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تب بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ایک بچہ پیدا تھا پھر انتقال کر گیا لایا گیا آپ نے جنازہ پڑھی اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اوپر جنازہ پڑھنا مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے اس سلسلے میں ایک اور بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کون سا بچہ ہے کہ اگر مردہ پیدا ہو تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے غلام جس کو ہم بچہ کہتے ہیں عربی میں اس کو غلام کہتے ہیں غلام تب تک غلام یا پھر بچہ تب تک بچہ نہیں کہلاتا ہے جب تک کہ چار مہینہ مکمل نہ کر لے ماں کے پیٹ میں چار مہینہ مکمل کرنے کے بعد ہی پھر وہ غلام کہلائے گا اس سے پہلے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جب تک اس کے اندر روح نہیں ڈالی جائے گی جب تک اس کی خلقت مکمل نہیں ہوگی تب تک وہ بچہ نہیں ہوگا اور خلقت کے مکمل ہونے سے پہلے جو ایک شیپ ہوتی ہے اس کے مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی سات ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑیں گے ایسے ہی دفن کریں گے مستحق بھی نہیں ہے اس پر کیونکہ وہ بچے میں شامل ہی نہیں ہوگا بچے میں شامل وہ ہوگا جس کا چار مہینہ ماں کے پیٹ میں گزر گیا ہو سمجھ گئے اس کو اب آگے آئیے اب نماز کے سلسلے میں کہ نماز مسجد میں بھی جائز ہے اب مسلح اگر کوئی جگہ خاص کی گئی ہے تو وہاں تو جائز ہی ہے حضرت آشرت اللہ عنہ نے ایک صحابی کی وفات ہو رہی تھی تو کہا کہ جنازہ مسجد میں لے کر آنا ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھنی ہے پڑھنے گئی جب نماز تو بعض لوگوں نے کہا کہ بدت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہا یہ کیا علم نہیں ہے اور بول دو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیبا اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد کے علاوہ کہیں پڑھی نہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا وہ بھی ثابت ہے افضل خاص جگہ جو کی گئی ہے وہاں ہے لیکن مسجد میں بھی جائز ہے پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم اللہ نے نقل کیا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کی نماز جنازہ ہم نے نہیں پڑھی ہے ہمارے لیے جائز ہے دفن اگر اس کا ہو گیا تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے اور ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس کی لاش کو سامنے رکھ کر پڑھایا جاتا ہے اور اگر پیچھے لوگ بھی ہوں گے تو ویسے ہی سب بندی کر دیں گے جب نماز ہم نے شروع کی مستحب ہے کہ تین سب بنائیں آدمی اگر دس ہو پانچ ہو سات ہو سب تین بنے گی تین سب بنانا بہتر ہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی سات لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دو اور دو کر کے رکھا تین سفے بنائی اگر ایک ہی آدمی امام کے ساتھ ہو اس سے زیادہ نہیں ہو وہ امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا پیچھے کھڑا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا غالباً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یا پھر کسی کی جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا تھا تو جنازے میں صرف ایک ان کے بیٹا جن کا انتقال ہوا تھا اور ان کی بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور عورت کو ان کے پیچھے کھڑا کیا یہ یہ کا حاکم کیا بیت ہے اور صحیح ہے تو اگر ایک آدمی بھی ہوگا امام کے پیچھے کھڑا ہوگا ساتھ میں نہیں ہوگا جنازہ اگر کہیں ایک ہو کبھی ہوتا ہے کہ ایک کی وفات ایک ساتھ ہوتی ہے تو ان میں یا تو مرد ہوں گے سبھی یا سبھی عورتیں ہوں گی یا کچھ مرد کچھ عورت اگر سبھی مرد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک لائن سے رکھا جائے گا سر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اگر کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں تو پہلے مردوں کو رکھا جائے گا امام کے قریب اور اس کے بعد اس سے آگے عورتوں کو رکھا جائے گا دلیل سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلسوم رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انو کی بیٹی تھی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے بیٹے کی بھی دونوں کی وفات ہو گئی تھی پہلے بچے کو رکھا پھر عورت کو رکھا اور جنازے کی نماز میں کون کون حاضر تھے ابن عباس اللہ عنہ ابو اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جا کر پوچھا کیا یہی سنت ہے تو کہا ہاں یہی سنت ہے اس حدیث کو نقل کیا امام نسائی نے اور امام خاطب نے اور البانی رحم اللہ نے صحیح کہا اسی طرح اگر جنازہ آئے تو مرد کے سر کے پاس کھڑا رہے کھڑا ہوا جائے گا عورت کے بیچ میں کمر کے پاس یہی سنت ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہے سبھی جانتے ہیں دلیل ابو دا کا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جو آپ مرد کا تھا تو آپ ان کے سر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھائی کچھ دیر کے بعد قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کیا یہی سنت ہے کہا ہاں یہی سنت ہے اب آئیے نماز پڑھنے کے بعد تنظیم کا معاملہ ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت مقررہ پر بات کو ختم کر دوں اور الحمدللہ اللہ کی مدد رہی کہ اللہ العالمین نے اکثر مسائل کم وقتوں میں سمیٹ دیے دفن کرنا واجب ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی اللہ عنہ آئے ابو طالب کے وفات کی خبر دے دیں تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو گیا کہا کچھ مت بولو جاؤ خاموشی سے اس کو دفن کر دو اور کوئی نیا کام مت کرنا دفن کر کے میرے پاس آ جانا اس میں جو لفظ ہے وہ امر کا سیرا کا جا کر اس کو دفن کر لو چھپا دو اور امر وجوب پر دلال کرتا ہے تو اگر کوئی مر جائے مئی بندے کے لاش ہم کو نہیں معلوم ہے مسلم ہے یا کافر ہم اس کو کم سے کم دفن کر دیں اور اگر کرینہ سیاح دلالت کرتا ہے کہ مسلم ہے تو پھر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور کفن دفن بھی کریں گے تو دفن کرنا واجب ہے دفن کرنے میں دوسری بات کا خیال یہ رکھے کہ تین وقت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا اور دفن کرنے سے منع کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہتے چلا دوسرا آدم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا کہ تین وقت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنے مردوں کو دفنائیں اور نماز سے مراد ہر ایک نماز ہے سوائے بعض کی جس میں اختلاف ہے علامہ رائی رحم اللہ نے اس میں جنازے کی نماز کو بھی شامل کیا ہے کہاں ان وقتوں میں سورج نکلتے وقت زوال کے وقت سورج غروب ہوتے وقت جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی ان تین وقتوں میں دفن کریں گے اگر وقت آ جائے روک دیں گے اور اس کے بعد جب وقت گزر جائے تب پھر کریں گے اور اگر کوئی اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو علامہ البانی یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے پڑھ سکتے ہیں جنازہ کے احکام و مسائل کر کے کتاب الجناز بدا ہوا کر کے علامہ البانی یہ کتاب ہے رات اگر ہو جائے یا کسی کی اوقات رات میں ہوئی ہو بہتر یہ ہے کہ رات میں دفن نہیں کیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے ہاں اگر ضرورت محسوس کی جائے جیسے لاش کہیں سے نہیں پھلی ہوئی ہے بدبو آ رہی ہے جلی ہوئی ہے ضرورت ہے تب رات میں کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے دن سے شروع کیا اور کچھ معاملات ہو گئے رات داخل ہو گئی کر سکتے ہیں کوئی مرض نہیں ہے دفن کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑنے پر رات میں دفن کرنے کے لیے چراغ وغیرہ بھی روشن کرنا پڑے بتی وتی لے کے جانا پڑے ٹارچ لے جانا پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہیں قبر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرو کہ گڑا بناؤ گڑا کھو دو وہ آس وہ لوں کشادہ بنانا گہرائی رکھنا اور اچھا بنانا خوبصورت بنانا خوبصورت کا مطلب بہترین طریقے سے بنانا یہ نہیں جیسے مرضی آئے کھود کے چلے گئے دیکھنا ہے کہ جتنا بہترین ہو سکتا ہوا کہ نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پلاسٹر اس میں لگوا دے مطلب مٹی کا ہونا چاہیے صاف ستھرا پلین اس طرح سے اس میں ایسا لگنا چاہیے کہ یہ قبر ہے گڑا نہیں ہے اس حدیث کو نقل کیا امام ابو داؤد رحم اللہ نے اپنی سنن میں اور علامہ رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے دفن کرنے کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے سب سے بہترین اور سب سے افضل بات یہ ہے کہ جو مردے پہ کراوٹ مند ہے اولیاء ہے ولی ہے وہ اس کو دفن کرے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا امت میں بہترین لوگ موجود تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما لیکن دفن کے لیے کون لوگ اترے علی عباس حضرت فضل اور صالح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے رضی اللہ عنہ اجمعین یہ لوگ اترے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ اترے تھے میت کا جو قریب ہوگا وہ اتنے یہی بہتر ہے لیکن اگر کوئی دوسرا کرے وہ بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے دفن کرنے کے لیے مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو قبر میں اتارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب موت آنے کے بعد حرام ہو گیا مر گیا کوئی تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی چھو نہیں سکتا زندگی پر بیوی تھی مرنے کے بعد کس نے اس کو توڑوایا طلاق کس نے دلوائی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں اور تمہارا انتقال ہو یہ محبت ہے اور آج کل کی بیویوں کو کہیے گا تو ماں کھائیے گا کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں اور تمہارا انتقال ہو تو میں تم کو تیار کروں اور دفن کروں اس حدیث کو امام احمد علی مولانا نے مسد احمد میں نقل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر رہے ہے کہ میں دفن کروں اور آج لوگ آئے کہا کہ چھو نہیں سکتے حرام ہے بیڑی نہیں گئی لوگ حدیث کا انکار یا حدیث کو چھوڑ کر یہ نہیں کہ صرف حدیث کو چھوڑتے ہیں اصل میں وہ نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کھلے لفظوں میں نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے بند لفظوں میں کرتے ہیں لوگوں نے توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا حرام ہے ہم نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں معلوم تھا کہ موت کے ساتھ بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ ایسی خواہش کر رہے جو حرام ہے توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہو اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں درنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا مرد یا پھر کوئی بھی جو عورت کو قبر میں اتارے گا اس کے لیے ایک شرط لازمی طور سے یاد رکھے کہ وہ وہ ہو جس نے اس رات عورت سے وتی نہیں کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن اذان ہو رہی ہے تو رک دے نہیں ہے ابھی تھوڑی سی بات باقی ہے ہم لوگ کو بھی کار کا مائک آف کر دینا چاہیے ساڑھے آٹھ میں ہاں، جماعت سوال ہو جائے گا سب کیا سوال سوال بعد میں رکھ دیجیے کوئی حرج نہیں ہے پورے مطلب الگ سے رہے گا یہ پانچ منٹ کا مکمل ہو جائے گا تاکہ بات ادھوری نہ نہیں کوئی حرج نہیں پانچ پانچ منٹ بات ہو رہی تھی کہ عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی نے مرد نے اس رات وتی نہیں کی ہو جمع نہیں کیا ہو اگر کیا ہے تو جس نے کیا ہے وہ نہیں اتار سکتا ہے اب جو کوئی بھی چاہے اجنبی بھی ہو اگر اس نے نہیں کیا ہے وہی شخص اتارے گا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اتارے گا دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی کا انتقال ہوا تھا تو کہا حل من رجل لم کیا تم میں کوئی ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی ہو جمع نہیں کیا ہو سبھی خاموش ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے میں نے نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہی اتارو تو یہ لازم ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ عورت کو اتارنے کے لیے قریبی شرط نہیں ہے شرط یہ ہے کہ رات میں جمع نہیں کیا اس حدیث کو امام بخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے باقی باتیں بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ دس منٹ نماز کے بعد اور لگیں گے اس بات کو ختم کر لیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد ہمارے تمام معاملات کتاب و سنت کے مطابق کروائے آمین خاق دعوانا دعوانہ الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نماز کے بعد ان شاء اللہ درد چالو رہی سوال Thank you.